کہ باقیوں کو وائس آ رہی ہے جی کیا مطلب وائس نہیں ہے دوسروں کے لیے نہیں آ رہی نہیں ہے دوسروں کے لیے نہیں آ رہی اور کیسی ہے اونچی جی ہمارا وہ چل رہا تھا جی فصل نمبر تین کے کوشچنس چل رہے تھے ذیل کے سیوں کے معنی بتاؤ یہ ہم نے کر لیے تھے اب آ رہا ہے جی ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو میں ہرگز نہیں لکھوں گا کتب یک تو بولتے لکھنا میں ہرگز میں ہوں متقل اس کا مطلب واحد متکلم کا سیگا میں ہرگز نہیں لکھوں گا واحد متکلم میں ہرگز نہیں لکھوں گا ہرگز نہیں لکھوں گا صرف اور صرف فیوچر ہے تو کیا آئے گا میں ہرگز نہیں کتا یک یکتوبو سے یک کی کوئی سیگا آئے گا یک سے وہ کیا ہوگا میں ہرگز نہیں لکھوں گا ہرگز نہیں لکھوں گا لن اکتوبو آئے گا بتایا تھا مسئلہ پانچ سیگوں کے اوپر کیا آتا ہے ٹھیک ہے پانچ سیگوں کے اوپر نصب آتا ہے اور زبر آ رہا ہوتا ہے تو کیا آئے گا لن اکتوبا لن اکتوبا میں ہرگز نہیں لکھوں گا ویسے تو اکتوبو تھا اور پھر لن کی وجہ سے کیا ہو گیا نصب آ گیا اس کے اوپر تو لن اکتوبہ میں ہرگز نہیں لکھتا دو وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی سمع یا یس ماؤ سننا ہوتا ہے سمع یس ماؤ یس ماؤ سے وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی فیوچر کا وہ آ رہا ہے وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی یس ماؤ کی گردان کریں ذرا بنائیں پھر واحد مونس غائب کا سیکھا ہے وہ ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی واحد مونس غائب یس یسمان یسماؤنا معا تس مئو سے ٹھیک ہے تو لن لن تسمع پانچ چیزیں میں سے ہے جس میں نصب آئے گا لن تسما نہیں لن تسما لن تسما اچھا تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا ٹھیک ہے نا پرہیز کیا تھا اج با یہ تانی سے پرہیز کرنا اجتناب کرنا تو یہ تانیبو سے کچھ بنے گا تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا اور یہ کیا ہے یہ ماضی ہے ماضی بن گیا نا تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا تو یہ تانیبو سے ماضی کیسے بنتا تھا کہ پھر اور تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا تو یہ اور حاضر کے سیگے ہیں تسنیہ تسنیہ مذکر حاضر کے سیگے ہیں یج یج تج تج ہے تو اس کے اوپر کیا لگائیں گے ماضی بنانا ہے تو کیا آئے گا لم آئے گا لم پرہیز نہیں کیا یہ جی تو مسئلہ ہے بھائی فیوچر کا نہیں ہے لم تو کیا آئے گا تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا تو کیا آئے گا لم یج تانب لم یج تانبا لم یج تنیبو لم تج تانب لم تج تانبا لم یج نہ لم تج تانب تج تنب لم تج لم تج تانبا لم تج تانبا لم تجتنبا تم دو مردوں نے پرہیز نہیں کیا آگے چلیے اب آ گیا تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے چھوڑنے کے کیا ہوتا ہے تارا کا یت رکو ہوتا ہے نا یت رکو تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے ایک ہے تم سب مرد نہیں چھوڑو گے ایک ہے تم سب مرد نہیں چھوڑو گے ایک تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے احتیاط کے ساتھ بتانا ہے تو یت رکو سے کچھ یت رکو ہے نا جیسے تو تارہ کا یت رکو تو یہ تم نہیں چھوڑے جاؤ گے اس وقت آپ خود بنائیں کیا بنے گا کیا تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے ہرگز نہیں چھوڑے جاؤ گے یعنی یوں کر لیں تو ماضی کے سیگے میں آتا تھا تم وہ تو ماضی کے ہیں لن لن تت ٹھیک ہے نا تم سب مت نہیں چھوڑے جاؤ گے لن تم سب مرد نہیں چھوڑے جاؤ گے لن تت رکو لن تت رکو جھول کا ہے نہیں چھوڑے جاؤ گے ٹھیک ہے نا اور یترکو یترکان یترکون تترکو تترکان یترکن تترکو تترکان تترکون جیسے یہ معروف ہے اور مجھول کیا آئے گا یترکو یترکان یترکون تترکو تترکان یترکن تترکو تترکان تترکون تو کیا آئے گا لن تترکو لن تترکو ہم نے نہیں لکھا یہ ماضی ہے ہم نے نہیں لکھا کتابہ یک ہوتا ہے نا کتابہ یک یب تو ہم نے نہیں لکھا ماضی بنائے اس کے ماضی کیا ہوگا ہم نے نہیں لکھا یہ جمع متکلم کا سیگا جمع جمع ہم نے نہیں لکھا یہ بڑا آسان ہے یہ تو ہم نے نہیں لکھا ایک تو ماں کتب نہ آ جائے گا وہ تو ٹھیک ہو گیا لم کے ذریعے سے بنائے لم کے ذریعے سے لم نکتب لم نکتب یہ جو ہے نا یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے اس کا مطلب ترک تم اور تب نہ یہ جو ہے نا وہ ماضی کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کیا ہے کیا آئے گا ہم نے نہیں لکھا لم نک نکتو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی یس ماؤ سے تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی یہ فیوچر ہے خالی فیوچر ہے یس ماں اسے کوئی گردان بنائیں تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی سے گردان کریں نظر یسم و یسمان یسماؤں ن تسم و تسمان یسمان تسم و تسمان تسماً تسمعینہ ٹھیک ہے نا تو ایک عورت تسمعینہ یہ تسمعین ہے اور اب شروع میں حرف لن لگائیں تو کیا آ جائے گا نون آخر سے گر جائے گا تو کیا بن جائے گا لن لن تسمعی تو ایک عورت ہرگز نہیں سنے گی لن تسمعی لن تسمائی تو ایک اور ہرگز نہیں سنے گی تو ایک عورت نے نہیں سنا یہ ماضی آ گیا تو ایک عورت نے نہیں سنا لم کے ذریعے سے بنائے ماضی تم تو ایک عورت نے نہیں سنا بس یہی ہے ابھی جو ہم سیکھا پڑا اس کے ساتھ ہی ملتا جلتا ہی کچھ ہوگا ہاں لم تسمائی لم تسمائی تو ایک عورت نے نہیں سنا لم تسمعی تم سب عورتیں ہرگز نہیں چھوڑی جاؤ گی تارا کا یت رکو سن یت رقو سے کچھ بنے گا مجھول ہے تم سب عورتیں نہیں چھوڑی جاؤ گی تم سب عورتیں جمع مونس حاضر کا سیکھا تم سب عورتیں نہیں چھوڑی جاؤ گی فیوچر آ رہا ہے تم ہر لنگ کے ذریعے کچھ ہوگا تم سب عورتیں نہیں چھوڑی جاؤ گی نہیں چھوڑی جاؤ گی لن تت رکھنا لن لن تت رکھنا تم سب عورتیں نہیں چھوڑی جاؤ گی لن تت رکھنا تم سب عورتیں اچھا جی تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئی یہ ماضی کا آ گیا تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئیں بہت کسان ویسا ہی کچھ ہوگا تھوڑا سا فرق ہوگا تم سب عورتیں نہیں چھوڑی گئی ہاں لم تت رکھنا دیکھیں صرف لم اور لم کا وہ فرق ہے کہ جی تو لم تت رکھنا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا مجھے تو ایسا لگ رہا ہے بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے مکس اس لیے ہوتا ہے کہ اس طرح یاد نہیں کیا ہوا ماضی کا پتہ چل جاتا ہے ماضی کیا ہے آپ ماضی کو غور کریں گے تو آپ کو خود بخود ہو جائے گا ماضی کو اچھی طریقے سے یاد نہیں کیا ہوا مظاہرے کو اچھی طریقے سے یاد نہیں کیا ہوا اس لیے مکس ہو رہا ہے ٹھیک ہے بس آج اتنا ہی کرتے ہیں کیونکہ میں زیادہ آگے دینا نہیں چاہتا اس کو اس طرح یاد کریں یاد نہیں کیا ہوا پیچھے سے اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ یہ بہت مشکل ہے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کو ہم یہ کہیں گے کہ بہت مشکل ہے اگر آپ یاد کرتے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آٹھ آٹھ نو نو سال کے لڑکے بھی ہوتے ہیں بیچارے وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا بہترین یاد کرتے ہیں ٹھیک ہے جی۔ بس آج اتنا ہی کریں اس کو پیچھے سے دوہرائی کریں اس کی دوہرائی کریں اور انشاءاللہ اللہ اللہ خیر کریں بس بس آج اتنا ہی باقی پھر کل انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلیں گے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کل مجھے رپورٹ دینی ہے رپورٹ دینی ہے ساری ٹھیک ہے السلام علیکم آپ لوگوں کی وہ چل رہی ہے شروع ہو گیا سسٹم سنانے کا سنانے کا سسٹم شروع ہو گیا بنا رہے ہیں باقی کدھر ہیں یہ تو وہ ہے ہی نہیں آج تو آپ لوگ اسکائپ کے اوپر تو چار بندے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پانچ پارٹیسپینٹس ہیں یا چار ہیں مجھے اس میں ایک پارٹیسپینٹ کا یہ آ رہا ہے کہ ان کو صرف کال جاری ہے لیکن ٹھیک ہے نا سر اس لیے آپ لوگ سنانے کی ترتیب بنائیں پانچ ساتھی ہیں تو باقی کی طرح بائیس اس میں وہ ہیں اسکائپ کے اوپر بائیس لوگ ہیں انسٹیک میں بھی تھوڑے سے بھائی فرق کیا ہے اس میں سے فرق پڑ لیا تھا نا ہم نے کہ جی لم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے چیز ماضی ہو جاتی ہے اور لم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مستقبل ہو جاتی ہے یہ تو ایک فرق یہ تھا نمبر دو ہاں، لم کی وجہ سے کیا آتا تھا پانچ سیگوں پہ فتح آتا تھا زبر آتا تھا اور لم کی وجہ سے کیا آتا تھا جزم آتا تھا باقی جو ہے وہ نون رابی سات سیگوں سے نون رابی گر جاتا ہے دونوں صورتوں کے اندر کہ باقیوں کو بھی بولیں کہ کل سے آئیں باقیوں کو بولیں کہ کل سے آئیں اور اگر کسی کو پریشانی آ رہی ہے کوئی یاد نہیں ہو رہا کچھ ہو نہیں ہے کوئی اور ایشوز ہیں تو وہی ہم سے ڈسکس کریں کہ جی مسئلہ کیا آ رہا ہے یہ تو بہت کہتے ہیں کہ ایک کہتے ہیں ڈسپوائنٹنگ وہ ہے سچویشن ہے ڈس اپوائنٹنگ سچویشن ہے کہ جی پانچ بندے بیٹھے ہوئے ہیں باقی غائب ہیں اور غائب کدھر ہیں آپ اگر چھوڑ دیا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو وہ کیا وہ ہے اس میں بتایا جائے کہ کیوں چھوڑا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا وجہ ہے کیا مشکل کیا آ رہی ہے ڈسکس کریں اگرچہ پکا چھوڑنے کا ارادہ بھی ہو تب بھی بتا کے جانا چاہیے تب بھی بتا کے جانا چاہیے کہ جی یہ ایشوز ہیں پھر جانا چاہیے ہم روکتے نہیں ہیں اس طرح ہم تو شوق دلاتے ہیں بس زبردستی نہیں کرتے نہ خفا ہوتے ہیں کہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں نہ خفا ہوتے ہیں ہمارا تو کام ہے پڑھانا بس یہ ہے کہ کم از کم یہ ہو کہ اگر کوئی کسی کو مشکل پیش آ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں کس طریقے سے ٹھیک ہے جی اس لیے کل سے سارے ساتھی کوشش کریں آپ کی ٹھیک ہے جی چلیے السلام علیکم